السلام علیکم students I hope you are all set for our lecture today as you know we are on our thirty fourth lecture اور آج کا جو لیکچر ہے ہم نے دو لیکچر آلریڈی میں نے آپ کو دیے ہیں جس میں سے ایک اسٹروک پہ تھا اور پچھلا ہمارا کارڈیک ڈیزیز پہ تھا آج کا جو لیکچر ہے اس میں میں ایک اور بڑی اہم اور بڑی امپورٹنٹ بیماری کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا جس کا نام ایڈز ہے AIDS actually stand for acquired immuno deficiency syndrome یہ جو بیماری ہے it is actually a collection of symptoms and infections resulting from the damage to the immune system اور یہ جو ڈیمیج جو امیون سسٹم کو کاز ہوتا ہے جو ہے وہ ہیمنو ڈیفیشنسی وائرس کا شارٹ ہے تو یہ جو یہ جو وائرس ہے یہ ہمارے امیون سسٹم کو جب ڈیمیج کر دیتا ہے تو اس کا ایک بائی پروڈکٹ ہوتا ہے that we end up having AIDS تو it's in late condition of this virus کہ وی ٹین ٹو سفر اور ابھی تک کوئی خاطر خواہ ایسی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ سامنے نہیں آئی یو نو جو کہ ہم کہہ سکیں is a cure for AIDS so yes efforts are being made to come up with such treatments لیکن ابھی تک کوئی ایسی چیز سامنے واضح طور پہ نہیں آئی یہ جو ایڈز ہے یہ ایک بڑی ڈفرینٹ قسم کی کنڈیشن ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ واٹ میکس اٹ ڈفرینٹ جس طرح میں نے ابھی بات کی کہ ہم نے اسٹروک کی بات کی تھی پھر ہم نے کارڈیک ڈیزیز کی بات کی ابھی ہم نے ویسے کینسر کی بات اپنے اگلے لیکچر میں کرنی ہے یہ جو تینوں کنڈیشنز ہیں اس سے یہ کنڈیشن جو ہے ایڈز کی جو کنڈیشن ہے یہ بہت مختلف ہے تین چیزیں میں خاص طور پہ اس حوالے سے آپ سے بات کرنی چاہوں گا اس وقت three specific ways which make it different from the other three condition I just mention پہلی بات تو یہ ہے کہ ایڈز جو ہے is a very very new condition new condition in terms of the of of the the history disease it's a new disease یہ ایک ایسی ڈیزیز ہے جو نائنٹین ایٹی سے پہلے جس کے بارے میں پتا کسی کو نہیں تھا so this is what makes it different I mean اگر اسٹروک کو دیکھا جائے کینسر کو دیکھا جائے ہارٹ ڈیزیز کو دیکھا جائے تو وہ ان کی ہسٹری بہت پرانی ہے ویر کی ہسٹری جو ہے وہ ابھی صرف چھبیس سال پرانی ہے تو that's one thing which makes it different دوسری چیز وچ میکس از ڈفرنٹ کہ یہ کنڈیشن جو ہے یہ ڈیزیز جو ہے is caused by a virus اور یہ جو وائرس ہے اس کو ہم ایچ آئی وی کہتے ہیں اور یہ جو وائرس ہے یہ گریجولی اسپریڈ کرتا ہے because of share body fluid تو یہ ایک چیز بڑی ڈفرینٹ ہے اس کی it is a virus which slowly spread because of share تیسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایڈ جو ہے یہ کوئی لوکلائز کنڈیشن یا بیماری نہیں ہے it's a world wide epidemic اس کی جو اینوئل مورٹیلٹی ہے you know according to some account وہ بہت سو مینی پیپلو ہو سفر اور ذہن میں یہ بھی رکھے کہ most of these people who suffer from AIDS آر ہیٹروسیکشل یہ نہیں ہے کہ وہ you know because of their sexual life style یا ہومو جس طرح کئی دفعہ eh, اس کے ساتھ بہت لوگ ایسوسیٹ کرتے ہیں ایسی بات نہیں ہے lot of these people are heterosexuals of these people are not even on drugs جس طرح کامنلی یہ سمجھا جاتا ہے کہ جی ڈرگ یوز کی وجہ سے ہی صرف ایڈز ہوتی ہے تو but lot of these people you know live in the develop world also یہ بھی نہیں ہے کہ انڈر ڈیولپ ورلڈ کے یہ لوگ ہیں سو سو ہائی ریٹ اس کا جو ہے وہ وہ دنیا میں پایا جاتا ہے اور اس کا سب سے بڑی جو ریزن ہے وہ ان سیف سیکس ہے that is one of the reasons اس کی ٹرانسمیشن میں جو that plays a very important part اب تھوڑی سی بات ہم کرتے ہیں کہ اس کی جو اوریجنز ہیں اور پریولنس جو ہے وہ کیا ہے اس کی اوریجنز جو ہیں وہ ٹریس کی جاتی ہیں ٹوینٹی سینچری کے افریقہ کے ساتھ جو سب سہارن افریقہ ہے وہاں پہ اس کے اوریجنس جو ہے وہ نارملی یو نو ٹریس کیے جاتے ہیں it has over the year pandemic pandemic کا مطلب ہے کہ ساری دنیا میں یہ چیز پھیل گئی ہے یہ افریقہ سے نکل کے ساری دنیا میں پھیل گئی ہے رفلی دی ایسٹیمیٹڈ جو نمبر جو سرویز جو ہے یا ریسرچز ہیں جو کوٹ کرتی ہیں وہ 38.6 eight point six million people کا ہے کہ living with this disease world wide so thirty eight point six million people from this condition all over داڈ as of January two zero zero six ایک رپورٹ جو یوناڈ نیشنز کی ایجنسی نے پبلش کی تھی اور W H O World Health Organization نے کی تھی اس کے مطابق 25 million people since you know 1981 that is when the disease was you know diagnosed and recognise twenty five million people have died because this condition in other in the last twenty six years تو تقریباً آپ یہ سمجھ لیں کہ رفلی ایک ملین انسان جو ہے وہ آن دی ایوریج ہر سال آر ڈائنگ اگر ہم یہ پچھلے چھبیس سال کے اکاؤنٹ کو اس طرح ڈیوائڈ کریں یہ ٹوئنٹی فائیو ملین کی فگر پہ تو یہ ان دیٹ وے یو نو آپ ریئلائز کریں گے کہ یہ کتنی سویئر اپیڈیمک ہے یو نو اور کتنی ڈسٹرکٹیو اپیڈیمک ہے جو دنیا بھر میں پھیلی ہوئی ہے I think this is probably the only epidemic جو اس وقت ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اب میں بات کرنی چاہوں گا چند ان رسک فیکٹرس کی اور ان چیزوں کی کہ یہ کس طرح ٹرانسمٹ ہوتی ہے اور اس میں رسک فیکٹرز کیا انوالو ہوتے ہیں basically they are three main ways of اس ٹرانسمیشن پہلا جو ہے وہ سیکشل کانٹیکٹ کہلاتا ہے دوسرا جو ہے وہ exposure to infected body fluid اور ٹیشوز اور تیسرا جو ہے وہ فروم مدر ٹو فیٹس اور چائلڈ ڈیورنگ پیرینیٹل پیریڈ ہوتا ہے اب میں تھوڑا سا ڈیٹیل میں ان تینوں فیکٹرز پہ روشنی ڈالنا چاہوں گا سب سے پہلا فیکٹر جس کا میں نے ذکر کیا تھا وہ سیکشل کانٹیکٹ ہے یہ سیکشل ایکٹیویٹی جو ہے یہ ایکسپوز کرتی ہے انسانوں کو اور انسانوں کے ساتھ اور اس میں جو باڈی فلوئڈز ہیں وہ ٹرانسمٹ ہوتے ہیں تو یہ sexual activity in that way جو ہے وہ is a very big risk factor آپ کہہ لیجیے for you know for AIDS زیادہ تر یہ جو ایکسپوئر ہے یہ جینیٹل ایریاز کا ہوتا ہے اور خاص طور پہ اگر جینیٹل ایریاز میں کوئی ایسی انفیکشن آلریڈی ایگزٹ کرتی ہو جس کی وجہ سے یو نو لائک ہرپیز اور گونوریا یا ایسی انفلمیشن موجود ہو اگر ایسی انفلمیشن آلریڈی موجود ہو تو سیکشویلٹی سے ایڈز جو ہے وہ بڑی جلدی ٹرانسمٹ ہو سکتی ہے if you have a partner if you have a sexual partner who is a carrier of AIDS تو ایک تو یہ sexual activity in that way is very important دوسرا جو میں نے بات کی تھی وہ وہ تھا کہ exposure to infected body fluids اس سے مراد یہ ہے کہ اس کا ایک اور جو روٹ ہے وہ انٹروینس ڈرگ یوزرز کے ساتھ ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہیروئن یوزر جو ہے وہ انٹروینسلی کئی دفعہ ہیروئن جو ہے وہ لے رہے ہوتے ہیں اسی طرح اور بھی سبسٹنس آف ابیوز ہیں اور بھی ڈرگز ہیں یو نو جو لوگ لیتے ہیں so that can also become a means of transmitting it to other people اسی طرح ریسیپینٹس آف بلڈ جو ٹرانسفیوژ ہیں دیٹس اندر میتھڈ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب آپ بلڈ لیں یا بلڈ لگوائیں ہاسپٹل میں تو ہمیشہ آپ چیک کروا لیں کہ وہ ایچ آئی وی اپنا پوزیٹو تو نہیں تو اب یہ ہے کہ تھینک گاڈ کہ آج کل کے زمانے میں ہاسپٹلس میں بڑے ہاسپٹل سب میں you know blood donor units بن گئے ہیں جہاں پہ ہر بلڈ جو ڈونیٹ کیا جاتا ہے اس کو ایچ آئی وی کے لیے بھی ٹیسٹ کیا جاتا ہے اسی طرح یہ جو شیئرنگ جو ہوتی ہے آف ری یوز سرنجز جو ہے آپ کو یاد ہے کہ پہلے زمانے میں ایک ہی سرنج جو ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے تھے تو ایک ہی سرنج سے کئی دفعہ وہ دو دو پیشنٹس کو لگا دیا جاتے تھے وہ یوز کر دیتا تھا اب اسی لیے ڈسپوزبل سرنجز بھی آ گئیں اس کی وجہ یہی تھی کہ یہ اس طرح کی انفیکشن جو ہیں وہ ایک دوسرے کو آگے ٹرانسمٹ نہ ہو تو H I V infected blood represent جو ہے وہ میجر رسک ریپرزینٹ کرتا ہے انفیکشن کا صرف ایچ آئی وی کا رسک ہی نہیں بلکہ اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ ہیپیٹائٹس جو ہے اور خاص طور پہ ہیپیٹائٹس بی اور ہیپیٹائٹس سی جو ہے وہ بھی ری یوز سرنجز کی وجہ سے ٹرانسمٹ ہوتا ہے تو اس لیے sharing and reusing syringes جو ہے یہ this is an area where one has to be very very careful never share your syringe with anybody else's never use your needle anybody else's and never use a reuse syringe ہمیشہ اس چیز کی احتیاط کریں اسی طرح کئی علاقوں میں چھوٹے شہروں میں کئی دفعہ یا کئی علاقوں میں نیڈل شیئرنگ جو ہے وہ بڑی کامن ہے اور نیڈل شیئرنگ جو ہے وہ خاص طور پہ ڈرگ ابیوزرز جو ہیں ڈرگ یوز کرنے والے لوگ ہیں ان میں بڑی کامن چیز ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ ہیپاٹائٹس سی اور اس طرح کی جو انفیکشن ہیں وہ یو نو ڈیولپ ورلڈ میں بھی لائک نارتھ امیرکا چائنا اور ایسٹرن یورپ اور کئی ایسی نئی ایچ آئی وی انفیکشنز جو ہیں وہ ٹرانسمٹ ہوتی ہیں جب ہم نیڈل شیئر کرتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ so therefore you know اس رسک فیکٹر پہ بھی ہمیں نگاہ رکھنی چاہیے ڈیولپڈ ورلڈ میں تو اب رسک بہت کم ہو گیا ہے ٹرانسمٹ ایچ آئی وی کا بلڈ کے تھرو ہونا بیکاز یو نو اب there are many test there are many screening devices جو ہے which are being use in in all the develop world so اب یہ جو طریقہ ہے اس میں ایک ڈیفینیٹ کمی آئی ہے کہ بلڈ ٹرانسفیوژن کی وجہ سے جو پہلے ایڈس ٹرانسمٹ ہوتی تھی اب وہ اتنی نہیں ہوتی کم ہو گئی ہے لیکن ابھی بھی پانچ سے دس پرسینٹ جو ٹرانسمیشن ہے ایڈس کی وہ ابھی بھی اسی طرح کی وہ اسی میتھڈ سے ہی جو ہے کہ بلڈ کی یو نو ٹرانسفیوژن بغیر ٹیسٹ کیے ہوئے ہونے کی وجہ سے ابھی بھی پانچ سے دس فیصد جو ہے ٹرانسمیشن جو ہے ٹرانسفیوژن انفیکٹڈ بلڈ کی وجہ سے ہی ہو رہی ہے تو یہ ہو گئی دوسری چیز تیسری بات جو میں نے آپ سے کی تھی تیسرا فیکٹر جو میں نے آپ جس کا میں نے ذکر کیا تھا اس کو ہم کہتے ہیں مدر ٹو چائلڈ ٹرانسمیشن آپ سوچ رہے ہوں گے کہ how can mother be a source of transmission to a child اس کا شارٹ ہے M T C T mother to child transmission یہ جو وائرس ہے اس کا transmission you know it can be transmitted from the mother mother who's infected mind you mother is already is with H I V تو وہ اپنے بچے کو ٹرانسمٹ کر سکتی ہے ایچ آئی وی اور یہ دو طریقوں سے ٹرانسمٹ ہوتی ہے ایک تو جس کو ہم ان یوٹرو کہتے ہیں ان یوٹرو کا مطلب ہے کہ ابھی ابھی جو بچہ ہے وہ فیٹس کی فارم میں ہی ہوتا ہے تو اس کو ایکسپوئر ہو جاتا ہے اس کا اور دوسرا جو ہے اس کو ہم یو نو پیرینیٹل ڈیولپمنٹ کہتے ہیں کہ جب چائلڈ برتھ کے وقت جو وائرس ہے جو جو انفیکشن ہے ایچ آئی وی کی وہ ٹرانسمٹ بچے کو ماں کر سکتی ہے اور خاص طور پہ دیکھنے میں آیا ہے کہ اگر ماں پریگنینسی کے دوران ٹریٹمنٹ نہ لے تو پھر بچے میں اس انفیکشن کی آنے کی جو پرابیبلٹی ہے وہ تقریباً پچیس فیصد ہو جاتی ہے you know which is a very very high percentage اسی طرح دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ مائیں جو سفر کرتی ہیں ایچ آئی وی سے وہ بریسٹ فیڈ جب بچے کو کرتی ہیں تو بریسٹ فیڈنگ کی وجہ سے بھی ten to fifteen percent chances ہوتے ہیں بچے کے انفیکٹ ہونے کے with H I V similarly اگر اگر ماں ماں میں انفیکشن کا وائرل لوڈ جس کو ہم کہتے ہیں وہ ایٹ برتھ زیادہ ہو تو ہائر رسک فیکٹر ماں کے لیے ہو جاتا ہے to transmit this condition to the child now I would like to talk about what is the difference between H I V and AIDS I am sure آپ کے بھی ذہن میں یہ آ رہا ہوگا کہ یہ دو چیزیں جو ہیں ان میں ایک ہی ہیں یا ان میں کچھ فرق بھی ہے ایک چیز میں آپ یہ رکھیے کہ having being expose to H I V does not mean کہ that now you are suffering from AIDS یہ اکثر کنفیوژن لوگوں کو ہوتا ہے کہ جب وہ پڑھتے ہیں کہ somebody suffering from H I V تو وہ سمجھتے ہیں کو ایڈز ہے ویئر دیٹ ناٹ ٹرو یہ جو ایچ آئی وی ہے is a retrovirus that cause acquired immunodeficiency syndrome I mean یہ ایچ آئی وی جو ہے اس کی ایک مینیفیسٹیشن ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اٹ کاز ایڈس لیکن ضروری نہیں کہ you know everybody ends up having AIDS یہ بھی چیز ذہن میں رکھے ایڈس جو ہے actually the most severe manifestation آپ سمجھ لیں of the infection with H I V تو یہ ایک پروسیس ہے H I V viral infection کا اس کی جو سب سے سویئر فارم ہے جو اینڈ فارم آپ سمجھ لیں جو ہے وہ ایڈس ہے تو ایچ آئی وی جو ہے وہ primarily infects vital components of the human immune system ہمارے جو امیون سسٹم کے وائٹل کمپوننٹس ہیں سچ ہے C D four T cells اس کے جو ہے ان کو انفیکٹ کرتا ہے اور اسی طرح یو نو میکروفیجز جو ہے یا ڈینڈرائٹک سیلز جو ہے ان کو یہ انفیکٹ کرتا ہے یہ ایچ آئی وی جو ہے یہ ڈائریکٹلی اور indirectly it destroys the C D four T cells اور آپ کو پتا ہے کہ C D four T cells جو ہے وہ امیون سسٹم کی فنکشننگ کے لیے یو نو اس کی پراپر فنکشننگ کے لیے they have a very vital role to play اور اگر آپ تھوڑا سا you go back into your memory lane تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے جب امیون سسٹم کی بات کی تھی تو ہم نے اس وقت یہ بھی بات کی تھی جو ٹی سیلز ہیں they are the soldiers of the immune system تو therefore these T cells have a very very important role to play in order to keep the proper functioning of the immune system جب ایچ آئی وی جو ہے when it start to kill the C D four T cells تو یہ پروسیس آہستہ آہستہ چلتا ہے اور جب یہ C D four T cells جو ہے وہ two hundred C D forty cells per microlitre of blood میں جب ہو جاتے ہیں اس نمبر پہ جب یہ ان کا کاؤنٹ آ جاتا ہے تو اس جنکچر پہ ہم کہتے ہیں کہ جو سیلولر امیونٹی ہے وہ ختم ہو گئی ہے اور جب سیلولر امیونٹی ختم ہو جاتی ہے when it's last that is the time یا that is the condition when we see کہ now the person is suffering from AIDS so aid جو ہے اس کی شروع میں ایکوٹ انفیکشن جو ہے وہ ہوتی ہے اور وہ گریجولی پروگرس کر کے ایک latent H I V infection کی فارم اختیار کرتی ہے اور یہ جو لیٹنٹ انفیکشن ہے یہ پھر symptomatic H I V infection کی شکل اختیار کر لیتی ہے اور اس کے بعد جا کے یہ ایک فل بلون ایڈز کی شکل اختیار کر لیتی ہے تو یہ ایک ایچ آئی وی کہ انفیکشن کا ان دیٹ وے اگر آپ نے غور کیا ہو تو یہ ایک پروسیس ہے فور اسٹیپ پروسیس تو جو C D four T cells ہیں بلڈ میں وہ وہ, جب ایک حد سے کم ہو جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ now the person is suffering from AIDS تو اس کی جو پروگرشن ہے ایچ آئی وی کی اس کا ہم تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں اب دا میڈیم ٹائم جو ہے ایچ آئی وی انفیکشن کا before it can be diagnose وہ انویریبلی دیکھنے میں آیا ہے کہ نو سے دس سال کا پیریڈ اس کو لگتا ہے سو ان ادر ورڈس جو ایکوٹ انفیکشن ہے ایچ آئی وی کی وہ رفلی نو سے دس سال پہلے ایک شخص کو ہوتی ہے اور اس سے پھر نو دس سال بعد جا کے اس کی جو مینیفیسٹیشن ہے وہ اس ایکسٹریم فارم پہ آ جاتی ہے جس کو ہم ایڈز کا نام دیتے ہیں اور یہ بھی چیز ذہن میں رکھیں کہ جو میڈین سروائول ٹائم ہے ان ادر ورڈس کہ جب ایڈز کا ڈائگنوسز ہو جاتا ہے اس کے بعد جو میڈین سروائول ٹائم ہے وہ تقریباً نو سوا نو مہینے کا ہے these are two I think things that need to be kept in mind اب ہم بات کریں گے فیکٹرز کی جو اس کے ریٹ آف پروگرشن کو افیکٹ کرتے ہیں بیماری کے ایچ آئی وی کے ریٹ آف پروگرشن کو جو افیکٹ کرتے ہیں کئی فیکٹرز ایسے ہیں جو اس کے پروگرشن کو افیکٹ کرتے ہیں مثلا وہ انسان جس کو ایچ آئی وی ہے ہو گئی ہے اس کا جو باڈی کا سسٹم ہے اس کا امیون سسٹم جو ہے you know how good shape was it and I mean that also plays a very important part similarly you know جو چیز دیکھنے میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اولڈر پیپل جو ہے they seem to have a weaker immune system and therefore there is a greater risk you know of rapid disease progression than یگر people so in other word اگر آدمی بوڑھا ہے تو وہ زیادہ تیزی سے اس پیریڈ کو کور کرتا ہے جو ایچ آئی وی سے ایڈس کی طرف لے کے جاتا ہے as oppose to somebody who's سب اسی طرح یو you نو know, ایک اور جو امپورٹینٹ فیکٹر ہے وہ ایکسیس ٹو ہیلتھ ہے کہ جی آپ کہاں رہتے ہیں آپ کو میڈیکل ہیلتھ فیسلٹیز کس قسم کی اویلیبل ہے یا نہیں ہے اسی طرح کے آپ کو کوئی اور کوئی ایگزٹنگ انفیکشن تو نہیں ہے مثلاً فار انسٹنس ٹیوبر کلوسز اگر انسان کو ساتھ ساتھ ہو یا تو ایچ آئی وی کی پروگرشن جو ہے بہت تیز ہو جاتی ہے اگر the person is also suffering from T B اسی طرح کئی دفعہ کچھ ایسی انفیکشنز ہمیں جینیٹکلی ملتی ہیں جو انہیریٹنس میں ملتی ہیں they also play a very important role for instance some people are resistant to H I V strains you know that is something which is inherited تو اس چیز کا بھی جو ہے ایک خاص اثر جو ہے پڑتا ہے ان ڈٹرمنگ کہ ہماری ڈیزیز کا جو ایچ آئی وی ڈیزیز جو ہے اس کی پروگرشن جو ہے وہ کیا شکل اختیار کرے گی وہ کتنی لمبی چکل چلے گی اور کیسے ڈیولپ ہوگی اب میں بات کرنی چاہوں گا اس کے ڈائگنوسس کے حوالے سے centre of disease control and prevention جو ہے جس کو ہم سی ڈی سی کہتے ہیں وہ جب ڈائگنوسس کرتا ہے ایڈس کا تو they include all H I V positive people with all count below two hundred per microlitre of blood یہ چیز ان میں رکھے two hundred per microlitre of blood سے کم جس کا کاؤنٹ ہوتا ہے اس کو وہ شامل کرتے ہیں now I would like to talk about the infection and it stage I think this is very important for you to have a very clear perception around following exposure to H I V exposure جب اس وائرس کا ہوتا ہے ایچ آئی وی جو ہے it enters the blood stream and it starts to you know make room for itself and reside in the cells this is when the H I V infection occurs جب وہ سیلز میں اپنی جگہ بنانی شروع کر دیتی ہے تو this is when the H I V infection occurs people with H I V are to be infectious جب ہم کہتے ہیں انفیکشس کا مطلب ہے اس سے مراد یہ ہے کہ نا they are in position to transmit H I V to others یہ کنڈیشن ان کی امیڈیٹلی اس وقت ہو جاتی ہے after you know infection with the virus تو so that doesn't take too long اور اکثر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ you know person does not need to have symptoms necessarily you know of looking sick اور of having H I V to have H I V اکثر اوقات پتہ ہی نہیں چلتا شکل سے پتہ نہیں چلتا شروع شروع کی پروسیس میں you know when one is having this infection کیونکہ شکل پہ اس کے نہیں لکھا ہوتا نہ وہ کمزور ہوتا ہے نہ کوئی اور ایسا سائن اینڈ سمٹم نظر آ رہا ہوتا ہے کہ جس سے لگے کہ the person is suffering you know from this condition تو جو سب سے پہلا لیول ہے وہ پرائمری انفیکشن کا لیول ہے جس کو ہم کئی دفعہ ایکوٹ انفیکشن بھی کہتے ہیں تو primary H I V infection جو ہے یہ از فرسٹ اسٹیج آپ سمجھ لیں of H I V disease تو یہ جو پہلی اسٹیج ہے یو نو یہ ٹپکلی کوئی زیادہ لمبی چوڑی لاسٹ نہیں کرتی اٹ لاسٹ رفلی فور ون اور ٹو ویکس اس میں جو وائرس ہے وہ اپنے آپ کو اسٹیبلش کر لیتا ہے باڈی کے اندر ذہن میں آپ یہ رکھیں کہ چھ سے یو نو بارہ ہفتے لگ جاتے ہیں ان ادر ورڈ تقریباً تین مہینے تک کا ٹائم درکار ہوتا ہے اس کی اس کو تھرو پیتھولوجیکل ٹیسٹ ڈٹرمن کرنے کے لیے دیکھنے میں آیا ہے کہ تقریباً سیونٹی پرسینٹ آف پیپل جو ہے you know who are infected with H I V ان کو جو انیشلی جو سمٹمس جو ہوتے ہیں یا ان کا جو ایکسپیرئنس جو ہوتا ہے وہ تقریباً ایسا ہوتا ہے جیسے انہیں کوئی فلو سے وہ سفر کر رہے ہو اور یہ سمٹمس جو ہے یہ بھی بہت زیادہ دیر تک لاسٹ نہیں کرتے لیکن جو سمٹمس جو وہ ایکسپیرئنس کرتے ہیں ان میں ایک تو فیور کا سمٹم ہوتا ہے تو انہیں بخار سا رہتا ہے اور پھر انہیں کئی دفعہ چلز سی ہوتی ہیں وہ جو ٹھنڈ لگنے کی کیفیت نہیں ہوتی یو نو اسی طرح نائٹ سویٹس جو ہے that is another condition that one can experience رات کو بہت پسینے ایک دم سے یو you نو know, آنے اور سملرلی کئی دفعہ اسکن ریشیز جو ہے وہ بھی ہمیں اس انیشل فیز میں یو نو ہو سکتے ہیں one can somebody suffering from H I V initial stages can have some of these four signs and symptoms اس کے بعد جو اس فیز میں سے گزر کے جو پیشنٹ ہے وہ invariably you know starts to feel okay looks completely well also اس میں یہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ذہن میں رکھنے والی ہے کہ لک سے نہیں اسٹیج پہ یو نو انیشل فیزز میں یہ لک سے آپ ڈیٹرمن نہیں کر سکتے that is suffering from H I V now I would like to talk of the second stage جس کو ہم اے سمٹومیٹک اسٹیج کا نام بھی دیتے ہیں after the acute stage of H I V infection people infected with H I V continue to look healthy یہ دیکھیں یہ this is something to be kept in mind کہ they continue to look healthy and they completely feel well for long period of time یہ چیز کئی سال تک چلتی ہے they continue to act okay act normal feel okay اس دوران ایک جو انڈیکیشن کئی دفعہ جو ملتی ہے کہ جی one is suffering from H I V that is only through the H I V test کہ جب آپ اس میں یو you نو know, آپ کا کا پازیٹو ٹیسٹ آ جاتا ہے تو that's one thing which really is a reminder that you are suffering from H I V but in some people ایک اور جو چینج بھی آ, جو کئی دفعہ آ جاتی ہے وہ they end up having swollen lymph glands تو سولن لمف گلینڈ اگر اس فیز میں بھی مینیفیسٹ اپنے آپ کو کریں تو وہ بھی ایک چیز سپورٹ کر رہی ہوتی ہے اس پروسیس کو کہ now the H I V has moved into the second phase تو اس سے جو چیز سامنے آتی ہے وہ یہی آتی ہے کہ generally a person feels okay in this phase you know the person feels quite healthy so اسی طرح اگر نیڈل شیئرنگ بھی اسٹیج میں ہو جائے تو ایون ان نوئنگلی بھی نیڈل شیئرنگ ہو جائے تو اس سے جو ایچ آئی وی ہے will be passed on to the other person تو یہ چیزیں جو ہے ان کو خاص طور پہ ذہن میں رکھنا ضروری ہوتا ہے تو ایچ آئی وی جو ہے اس فیز میں بڑی ایکٹیولی اندر اپنا کام کر رہی ہوتی ہے وہ پروسیس بڑی ایکٹیولی چل رہا ہوتا ہے اوپر سے ایک ایک اپیرنٹلی کوئی آبیس چینجز اکثر اوقات پیشنٹس میں نظر نہیں آ رہی ہوتی لیکن اندر ہی اندر جو امیون سسٹم میں جو چینجز ہیں جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ وہ جو C D four T cells ہیں یو نو وہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور ان کی جو پیئرمنٹ ہے that has a definite effect on the immune system during this stage تو وہ اسٹیج میں سب سے زیادہ وہ چیز اندر ہو رہی ہوتی ہے اور یہ جو اندر کا ڈیمیج ہے it is a slow and a gradual process یہ کوئی اوور نائٹ ڈیمیج نہیں ہوتا یہ کوئی اوور اے فیو ویکس والا ڈیمیج نہیں ہوتا you know it's a damage that many many years جس میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ انویریبلی نو سے دس سال لگ جاتے ہیں اس اس, اس اس پروسیس کو آ, لیول پہ پہنچنے کے لیے جب کہ ہم ایڈ وہ ایڈ کی مینیفیسٹیشن یا ایڈ کا فارم اختیار کر لیں تو زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ کئی دفعہ یہ جو امیون سسٹم کی ان کی جو ڈکلائن ہے کئی دفعہ وہ بہت تیز ہو جاتی ہے کیونکہ جو وائرس ہے وہ اندر بہت تیزی سے اپنے آپ کو ریپلیکیٹ کرنا شروع کر دیتا ہے اور جتنا زیادہ وہ اپنے آپ کو ریپلیکیٹ کرتا ہے اتنی انفیکشن جو کا جو پروگرشن ہے جو پروسیس ہے وہ زیادہ تیز ہوتا ہے ابھی تک کئی دفعہ اندر سب کچھ یہ ہو رہا ہوتا ہے لیکن اوپر کے لیول پہ آبیس لیول پہ کوئی سمٹمس جو ہیں سامنے خاطر خواہ اپنے آپ کو مینیفیسٹ نہیں کر رہے ہوتے اگلی جو اسٹیج ہے اس کو ہم کہتے ہیں early and medium stage of H I V اس کو کئی دفعہ سمٹومیٹک فیز کا بھی نام دیا جاتا ہے دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ when the immune system you know is compromised by H I V infection تو کئی لوگ جو ہیں they start to experience H I V disease کے کچھ سمٹمس بھی اور جو سمٹمز جو وہ مینیفیسٹ کرنا شروع کرتے ہیں ایکسپیرئنس کرنا شروع کرتے ہیں ان میں for instance skin rashes is one of the symptoms skin پہ ریشز نظر آنی شروع ہو جاتی similarly they start to complain you know اور فٹیک تھکاوٹ کا پہلو بہت ایکسپیرئنس کرتے ہیں this constantly start to feel as if you know they are exhausted and fatigued and consumed اسی طرح نائٹ سویٹس جن کا ذکر میں نے پہلے بھی کیا تھا کہ نائٹ سویٹس وہ ایکسپیرینس کرنا شروع کر دیتے ہیں اور کچھ لوگ ویٹ لاس بھی ایکسپیرینس کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمارا ویٹ جو ہے اس میں کچھ کمی آ گئی ہے you know some experience mouth کے ماؤتھ کے اندر یو نو السریشن سی وہ چھالے سے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں جن کو ہم ماؤتھ السرس کہتے ہیں اور اسی طرح فنگل اسکن انفیکشن جو ہے یو نو وہ کئی لوگ پیشنٹس کمپلین کرتے ہیں کو you know they are experiencing یا کئیوں کو نیل انفیکشن شروع ہو جاتی ہیں so these are some of those small signs and symptoms جو اس اسٹیج پہ you know people start to experience mind you یہ سب لوگ اس اسٹیج پہ یہ چیزیں ایکسپیرئنس نہیں کر رہے ہوتے but you know most of them do experience have these experience اور اس سے پہلے کہ یہ جو ان کی ایچ آئی وی کی کنڈیشن جو ہے یہ اور ڈیٹیوریٹ کرے یا اور خراب ہو تو یہ جو سمٹمز ہیں یہ ذہن میں آپ رکھیں کہ یہ mild to medium stages of H I V کی جو کنڈیشن ہے یہ اس کو ظاہر کرتے ہیں یہ جو سمٹمز جو ہے کہ اب آپ کی جو انفیکشن ہے وہ مائلڈ ٹو میڈیم رینج میں آلریڈی پہنچ چکی ہے اور جوں جوں یہ پروگرس کرتی ہے آگے تو تو کئی پیشنٹس جو ہیں وہ اچھے خاصے یو نو بیکم کوائٹ کئی پیشنٹس تو کافی ان کی کنڈیشن خراب بھی ہو جاتی ہے even prior to you know they are diagnosed with AIDS which is the late stage اور دا لاسٹ اسٹیج آپ سمجھ لیجیے of the H I V disease تو ٹپکل پرابلم جو اس جنکچر پہ پیشنٹس جو ایکسپیرئنس کرتے ہیں وہ انویریبلی فنگل ریش اسپاٹس جو ہے وہ ایکسپیرئنس کرتے ہیں اور کئیوں کو آن گوئنگ فیور جو بخار جو ہے وہ کنٹینیوسلی یو نو رہنا شروع ہو جاتا ہے اور کئی لوگ جو ہے وہ پرسسٹنٹ ڈائریے کی شکایت بھی ان کو ساتھ ساتھ ہوتی ہے and there is a significant weight loss جو اس جنکشن پہ وہ ایکسپیرئنس کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ جو کنڈیشن جو ہوتی ہے یہ نارملی یہ جو سمٹم جو اکڑ کرتے ہیں یہ اس اسٹیج پہ کرتے ہیں when already you know lot of damage has been caused to the immune system یہ چیز ذہن میں آپ رکھیں کہ the damage by that time you know جب یہ سمٹم مینیفیسٹ شروع ہونا ہو جائے تو سمجھ لیں کہ کئی سال کا پروسیس پیچھے آلریڈی چل یو you نو know, چل چکا ہے اب میں بات کرنی چاہوں گا آخری اسٹیج کی جو late stage of H I V disease ہے when the immune system damage جو ہے is more severe H I V positive individual جو ہوتے ہیں they experience what we call opportunistic infection infections کو ہم اپرچونسٹک اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بڑی انوکھی قسم کی اے ٹیپیکل ٹائپ کی انفیکشن ہوتی ہیں you know because they are caused by the organisms جو ادر وائز اب امیون سسٹم ہمارا ٹھیک کام کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت یہ یہ کنڈیشن یہ بیماریاں ہمارے قریب نہیں آتی لیکن جب ہمارا امیون سسٹم کی یو نو ایفیشنسی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے تو پھر یو نو نئی قسم کی آپ کہہ لیجیے جن کو ہم اپرچونسٹک انفیکشنز ہیں وہ آنی شروع ہو جاتی ہیں فار انسٹنس ان میں جو پہلا نام ہے وہ سسٹس نیمونیا ہے جس کو پی سی پی بھی کہتے ہیں دوسری جو انفیکشن ہے اس کو مائکرو بیکٹیریم ایویم کمپلیکس کہتے ہیں اور اس کا جو شارٹ ہے وہ میک ہے تیسری جو ہے وہ سائٹو میگیلو وائرس ہے سی ایم وی اور اگلی جو ہے وہ ٹاکسو پلس موسز ہے اور آخری جو ہے وہ کینڈی ڈائسز ہے تو دیز آر دوز انفیکشن جن کو ہم اپرچونسٹک انفیکشن کہتے ہیں اب ہم بات کریں گے میڈیکل ٹریٹمنٹ کی جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ there is currently no vaccine اور cure for H I V اور ایڈس تو اس کے اراؤنڈ جو بھی ٹریٹمنٹ ہے it's more preventive in nature پہلی سب سے بڑی prevention obviously is that one has to be very very careful and one has to you know avoid exposure to such a virus biggest person اور suffering from H I V تو پھر اینٹی ریٹرو وائرل ٹریٹمینٹ جو ہے وہ is another sort of prevention that can be taken you know اس کو ہم پوسٹ ایکسپوئر پروفیلیکس کا نام بھی دیتے ہیں یا پی ای پی کا نام بھی دیتے ہیں کہ it is basically post exposure prophylaxis P P جو ہے it's a very demanding kind of a four week programme اسکیڈ آف ڈوز اس کے کافی پلیزنٹ سائڈ افیکٹس بھی ہوتے ہیں اور اس کے جو سائڈ افیکٹس ہیں ان میں اکثر جو چیز سامنے آتی ہے وہ ڈائریا کی شکایت اکثر پیشنٹس کرتے ہیں کہ جی انہیں ڈائریا بہت شدید قسم کا ہو جاتا ہے اسی طرح ملیز کی اور نوزیا کی اور فٹیک کی کنڈیشن جو ہے جو شکایت جو ہے وہ بھی سامنے آتی ہے so this is one kind of a method that is use جس کو پیپ کہتے ہیں دوسرا جو ایک میتھڈ جو جو کرنٹ ٹریٹمنٹ پروگرام ہے ایچ آئی وی انفیکشن کا یہ اس کو highly active anti retro viral therapy کا نام دیا جاتا ہے اور اس کا جو شارٹ ہے وہ ہارٹ ہے H A A R T HAART this is something which is come up in the last few nineteen ninety six سے یہ particular preventive method was introduced اور کہتے ہیں کہ دس میتھڈ جو ہے has brought some very positive results HAART جو ہے it helps to stabilise the patient symptoms خاص طور پہ جو اس کے سمٹمس جو ہے ان کو کم کرنے میں یہ بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے اور سمٹمس کے ساتھ ساتھ ویریمیا جو ہے اس کو بھی یہ کنٹرول کرتا ہے but it does not cure the patient of H I V mind یہ چیز ذہن میں آپ رکھیں کہ یہ سمٹمس کو مارجنلائز کرنے میں ہیلپ ڈیفینیٹلی کرتا ہے لیکن یہ وائرل انفیکشن جو ایچ آئی وی ہے اس کو کیور نہیں کرتا اور سمٹمس جو ہے وہ اس کی ٹریٹمنٹ کے بعد دوبارہ سے ریکر کرنے شروع ہو جاتے ہیں تو یہ بھی ایک complete cure in that form میں نہیں ہے now I would like to talk about the psycho social impact جو ہے ایڈس کا ہر ایسی بیماری جس کے بارے میں یو نو انفارمیشن یا نالج نہ ہو اس کے اراؤنڈ یو نو بے شمار فیئرز جو ہیں وہ ایوالو ہوتے ہیں ڈیولپ ہو جاتے ہیں اور خاص طور پہ ایڈز جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ is a very very recent recent you you know know condition illness تو اس کے اراؤنڈ بھی uh, بے شمار لوگوں کے ذہن میں خوف و فیئرز ہوتے ہیں مثال کے طور پہ یو نو uh, ایک واقعہ میں آپ کو بریفلی بتا دیتا ہوں کہ nineteen eighty three was a boy in America suffer from you know H I V اور جب جب اس کی ایج ڈائگنوز ہوئی تو اس نے you know in all honesty with other roommates جہاں وہ رہتا تھا اس نے شیئر کیا تو اگلے دن جب وہ گھر آیا تو اس نے دیکھا کہ گھر کا جو مین لاک تھا وہ اس کے روم میٹس نے بدل بدل دیا ہوا تھا اور اس کے کچھ دن بعد اس نے دیکھا کہ اس کا جو سامان تھا اور اس کی جو چیزیں تھیں وہ ساری کی ساری اس کے کمرے میں سے نکال کے باہر پھینکی ہوئی تھی تو یہ کیا تھا یہ سب کچھ بیسکلی یو نو ایک خوف کی وجہ سے تھا کہ یو نو اس کے جو روم میٹس تھے ان کو اس چیز کی سمجھ نہیں تھی کہ how they are to deal with such a situation کیونکہ probably they were deep down you know انہیں خوف تھا اس کے بارے میں اسی طرح ایڈس کی بے شمار اسٹوریز جو ہے وہ اکثر یو نو ایڈس کے بارے میں سننے میں آتی رہتی ہیں اور ایڈس کی وجہ سے کئی دفعہ یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو اننیسسریلی فائر کر دیا جاتا ہے جاب سے کام سے یو know, بچوں کو جو جن کو ایڈز ہوتی ہے اسکولس جو ہے وہ ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتے یا انہیں اور اس طرح کی کمیونٹی یو نو کمیونٹی انہیں ایکسیپٹ نہیں کرتی so they are driven out of their homes اور انہیں کئی دفعہ ہاسپٹل جو ہیں یا ایسی جگہیں جہاں ٹریٹمنٹ مل سکتا ہے انہیں وہ ایکسیپٹ نہیں کرتی تو یہ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ بیسکلی مسکنسیپشن کی وجہ سے یہ چیزیں ایسی ممکن ہوتی ہیں لیکن اب پچھلے یو نو کچھ عرصے سے اس کے بارے میں بے شمار کیونکہ انفارمیشن اور نالج جو ہے وہ ڈسمینیٹ ہو چکی ہے تو اب لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ اس بہت بہتر ہو چکی ہے لیکن ابھی بھی کئی لوگ جو ہے وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ایڈس کی جو بیماری جو ہے وہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے مے بی سزا ہے اور جب اس کو سزا کے طور پہ وہ دیکھتے ہیں تو وہ اس سے سمجھوتا نہیں کر پاتے اور کئی دفعہ دیکھنے میں آیا ہے ان کے محلے کے لوگ یا ان کے علاقے کے جو لوگ ہیں وہ بھی انہیں ایکسیپٹ نہیں کرتے اور ان کے جو ساتھی جو ہے ایٹ پلیس آف ورک وہ بھی انہیں ایکسیپٹ نہیں کرتے پھر یہ بھی تصور کیا جاتا تھا کہ یہ پرابلی ہومو سیکچویلٹی کی وجہ سے یا ڈرگ ابیوز کی وجہ سے یو uh, نو یہ بیماری صرف انڈسٹریلائزڈ نیشنز uh, میں ہی ہوتی ہے لیکن یو uh, نو اب یہ بھی سامنے چیز آ چکی ہے کہ یہ یہ جو چیز ہے یہ ساری دنیا میں ہے اور اس اور اس کا جو اثر دیکھ جو سب سے زیادہ پڑتا ہے وہ فیملی ممبرس پہ پڑتا ہے because in some families what we find is that families feel اگر ان کا ایک فیملی ممبر جو ہے وہ یو نو ایچ آئی وی کے ساتھ یا ایڈس کے ساتھ وہ ڈائگنوز کیا گیا ہے تو اس کا بہت گہرا اثر جو ہے وہ فیملیز پہ پڑتا ہے اور دیکھنے میں آیا آتا ہے کہ ایسے لوگوں کو کے دوست جو ہے وہ ان کو ملنا چھوڑ دیتے ہیں یا اور جو ان کے سپورٹ سسٹم جو ہے وہ بھی آہستہ آہستہ ان کو وہ سپورٹ دینی کم کر دیتے ہیں جس کی ان ریالٹی اب اس کو انفیکٹ بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے اور جب سپورٹ جو ہے فیملی کی طرف سے فرینڈس کی طرف سے سپورٹ سسٹم کی طرف سے کم ہونی شروع ہو جاتی ہے تو دیکھنے میں یہ بھی آتا ہے کہ اس سے جو ڈیزیز کا پروسیس ہے وہ زیادہ تیز ہو جاتا ہے اور as a matter of fact you know one moves to terminal much faster way اور سائیکولوجیکلی اسپیکنگ ڈپریشن جو ہے وہ سیٹ ان ہو جاتا ہے اور ہوپ لیسنس کی فیلنگ جو ہے ہیلپ لیسنس کی فیلنگ جو ہے وہ بہت زیادہ شدت سے پیشنٹ کی زندگی میں کئی دفعہ داخل ہو جاتی ہے یہاں پہ ہمارا سائیکالوجسٹ یا ہیلتھ سائیکالوجسٹ یا کلینکل سائیکولوجسٹ جو ہے ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے بیکاز اگر ہم ڈپریشن میں سے اور یہ ہیلپ لیسنس اور ہوپ لیسنس کی اسٹیٹ میں سے پیشنٹ کو نکالنے میں کامیاب ہو جائیں تو اس سے ہم اس کا یہ جو پروسیس ہے اس کو ریٹارڈ کر سکتے ہیں اور اس کی زندگی کو کچھ اور سال مل سکتے ہیں تو preventing and treating emotional distress جو ہے is a very very important I think service that psychologist can provide to these people اور اس کے ساتھ میں آج کا جو لیکچر ہے اس کو ختم کرنا چاہوں گا انشاءاللہ اگلی دفعہ پھر ملاقات ہوگی خدا حافظ